أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں بے شک قادر ہیں اور وہی تو پیدا کرنے والے دانا اور بینا ہے وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا وہ اسی وقت ہو جاتی ہے بس پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف سب لوٹائے جاؤ گے سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے آسمان و زمین کے خالق مرد و زن کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی زبردست قدرت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو اور ان کی سب چیزوں کو پیدا کیا زمین کو اور اس کے اندر کی سب چیزوں کو بھی اللہ ہی نے بنایا پھر اتنی بڑی قدرتوں والے انسانوں جیسی چھوٹی مخلوق کو پیدا کرنے سے عاجز آ جائے یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر ستاون میں فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس یعنی آسمان و زمین کی پیدائش انسانی پیدائش سے بہت بڑی اور اہم ہے یہاں بھی فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا وہ کیا انسانوں جیسی کمزور مخلوق کو پیدا کرنے سے عاجز آ جائیں گے اور جب وہ قادر ہے تو یقیناً انہیں مار ڈالنے کے بعد پھر وہ انہیں جلا دیں گے جس نے ابتدان پیدا کیا ہے اس پر اعادہ بہت آسان ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر تینتیس میں فرمایا اولم ان اللہ الایا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنا دیا اور ان کی پیدائش سے عاجز نہ آئے نہ تھکے تو کیا وہ مردوں کے زندہ کرنے پر قادر نہیں بے شک قادر ہے بلکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے وہی پیدا کرنے والے اور بنانے والے ایجاد کرنے والے اور خالق ہیں ساتھ ہی حکمت والے اور ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں رتی رتی سے اللہ رب العالمین بخوبی واقف ہے وہ تو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کا صرف حکم دے دیتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے اللہ کا صرف کہہ دینا ہی کافی ہے مسرد احمد کی حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب گنہ گار ہو مگر جسے میں معاف کر دوں تم مجھ سے معافی طلب کرو میرا وعدہ ہے کہ معاف کر دوں گا تم سب فقیر ہو مگر جسے میں غنی کر دوں میں جواد ہوں میں ماجد ہوں میں واجد ہوں میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں میرا انعام بھی ایک کلام ہے اور میرا عذاب بھی کلام ہے میں جس چیز کو کرنا چاہتا ہوں کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے ہر برائی سے اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل پاک ہے جو زمین و آسمان کے بادشاہ ہے جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں ہیں وہ سب کے خالق ہیں وہی اصلی حاکم ہے اللہ ہی کی طرف قیامت کے دن سب لوٹائے جائیں گے اور وہی عادل و منعم اللہ تعالیٰ انہیں سزا و جزا دیں گے اور جگہ فرمان ہے پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے اور آیت میں ہے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور سورہ ملک کی آیت نمبر ایک میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے پس ملک و ملکوت دونوں کے ایک ہی معنی ہیں جیسے رحمت و رحموت اور رحبت اور رحبوت اور جبر و جبروت بعضوں نے کہا ہے کہ ملک سے مراد جسموں کا عالم اور ملکوت سے مراد روحوں کا عالم لیکن صحیح بات پہلی ہی ہے اور یہی قول جمہور مفسرین کا ہے چنانچہ سنن ابی داود میں ہے کہ حدیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے رات کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے یہ دعا پڑھ کر پھر قرآ شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر ذل ملکوتی والجبروتی ولجبرو والعظمتی پھر پوری سورہ بقرہ پڑھ کر رکو کیا اور رکو میں بھی قریب قریب اتنی ہی دیر ٹھہرے رہے اور سبحان رب العظیم پڑھتے رہے پھر اپنا سر رکو سے اٹھایا اور تقریباً اتنی ہی دیر کھڑے رہے اور لربی الحمدو پڑھتے رہے پھر سجدے میں گئے وہ بھی تقریباً قیام کے برابر تھا اور سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان رب العلیٰ پڑھتے رہے پھر سجدے سے سر اٹھایا آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ دونوں سجدوں کے درمیان بھی اتنی دیر بیٹھے رہتے تھے جتنی دیر سجدوں میں لگاتے تھے اور لی رب غفر لی پڑھتے رہے چار رکعتیں آپ نے ادا کی سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ معا کی تلاوت کی شعبہ رحمہ اللہ کو شک ہے کہ سورہ ماہدہ کہا یا سورہ انعام نسائی وغیرہ میں ہے کہ عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی ہر اس آیت پر جس میں رحمت کا ذکر ہوتا آپ ٹھہرتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے اور ہر اس آیت پر جس میں عذاب کا ذکر ہوتا آپ ٹھہرتے اور اللہ سے پناہ طلب کرتے پھر رسول اللہ نے رکوع کیا وہ بھی قیام سے کچھ کم نہ تھا اور رکوع میں یہ فرماتے تھے سبحان دل جبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی پھر رسول اللہ نے سجدہ کیا وہ بھی قیام کے قریب قریب تھا اور سجدے میں بھی یہی پڑھتے رہے پھر دوسری رکعت میں سورہ عال عمران پڑھی پھر اسی طرح ایک ایک صورت ایک ایک رکعت میں پڑھتے رہے